السلام علیکم آبجیکٹ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے ایک جنیرک الگوریدم کی اگزامپل دیکھی تھی فنکشن ٹیمپلیٹ کو ہم نے کنورٹ کیا تھا جنیرک ایبسٹریکشن میں جنیرک الگوریدم سے یہاں میری مراد ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو کنٹینر ہے وہ پیچھے ہے کیا یا ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہے جس کے اوپر یہ الگوریدم ورک کر رہا ہے ٹائپ انڈیپینڈنٹ بھی ہے on top of it it doesn't know what the underlying data structure is تو ہم نے اسٹارٹ کیا ایک نارمل فنکشن سے جس میں ہمیں ڈیٹا کی ٹائپ بھی پتا تھی انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر جس کے اوپر یہ الگوریدم لکھا جا رہا ہے وہ بھی ہمیں پتا تھا data structures array of integer تھا اور انڈیویجل ایلیمنٹس کی ٹائپ انٹ تھی یہ ہمیں دونوں پتا تھا so first we work with template کہ ہم اسے ٹائپ انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں سو ہم نے ارے آف جنیرک ٹائپ کر دیا کوئی بھی ٹائپ آئے لیکن underlying data structure array ہونا چاہیے اور پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں ہم نے تھوڑی بہت چینجز کرتے گئے اس فنکشن میں لیکن مائنیوٹ چینجز اور آخر میں جہاں کے ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا اس ایکسرسائز کو وہاں پہ اگر آپ اس فنکشن کو غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر ہے کیا شاید اتنا پتا چل رہا تھا کہ کوئی کنٹینر ہے کوئی ایسی چیز ہے ایگریگیٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس شاید وہ ہے کس قسم کی ایگریگیٹ ٹائپ ہے ہمیں یہ پتا نہیں چل رہا تھا سو ہمارا جنرل الگوریتم جو ہم نے لکھا تھا وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نارمل ارے پہ بھی چل سکتا ہے ارے کے علاوہ ابھی تک ہم نے کوئی اور اگزامپل نہیں دیکھی اور وہ انشاءاللہ شاء اللہ ٹائم پہ دیکھ بھی لیں گے لیکن اس جنیرک الگوریدم کو دیکھنے سے ایک جو اسٹوڈنٹ ہے شاید اسے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ فنکشن کر کیا رہا ہے اس کے بعد ہم کلاس ٹیمپلیٹس پہ چلے گئے اور ہم نے اپنی پہلی اگزامپل دیکھی کہ کلاس ٹیمپلیٹس کیسے لکھے جاتے ہیں سینٹیکس آلموسٹ وہی ہے جو کہ فنکشن ٹیمپلیٹ کا تھا فرق آیا تھا ممبر فنکشن میں اب جب ہم member function outside the class outside class declaration جب انہیں ڈیفائن کر رہے تھے ہم تو ہمیں ہر ممبر فنکشن کے ساتھ وہ ٹیمپلیٹ کا ہیڈر دینا پڑ رہا تھا template angle brackets type name T اور whatever the identifier you want to use ہر ممبر فنکشن کے ساتھ یہ دینا پڑ رہا تھا ہمیں سو ممبر فنکشن فنکشن خود ہی ٹیمپلیٹ بن رہے تھے دوسرا اس میں جو چیز امپورٹنٹ نوٹ کرنے کی تھی کہ جب ایک دفعہ یہ ہم نے کلاس ٹیمپلیٹ ڈیفائن کر لیا اور اب ہم اس کلاس ٹیمپلیٹ سے جب ہم نئے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹائپ کا نام چینج ہو گیا تھا اب ٹائپ جو ہے وہ بیسیکلی پیرامیٹرائز ٹائپ بن چکی تھی ہم نے اگزامپل ویکٹر کلاس کی دیکھی تھی اب جب ہم نے اس ویکٹر کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کرنا تھا تو جو ٹائپ کا نام ہے وہ ویکٹر نہیں رہا تھا وہ ویکٹر اینگل بریکٹس اور اس کے بیچ میں جس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اس ویکٹر کو کلاس ٹیمپلیٹ کو ویکٹر ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے اینگل بریکٹ میں وہ آ رہا تھا so vector angle bracket int اگر کہیں تو اب ہمارے پاس جو آبجیکٹ انسٹینشیٹ ہوگا وہ ویکٹر انٹ ٹائپ کا ہوگا اسی طرح ہم اگر ہمیں ویکٹر ڈبل چاہیے تو ہم vector with in the angle bracket double دیں گے وچ از اے ٹائپ نیم اور جس جس جگہ اب ہمیں ٹائپ کا نام یوز کرنا ہے وہ ویکٹر یوز نہیں کریں گے یہ نیا پیرامیٹرائز ٹائپ نیم یوز کیا جائے گا vector int a type is distinct from vector float and vector float is distinct type from vector double so it's not a vector which is a type it is vector int with in angle brackets اور vector double with in angle brackets یہ اب نئی ٹائپس کے نام ہو چکے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں ہم نے اب یہ پیرامیٹرائز ٹائپ یوز کرنی ہے ٹائپ کے نام کے بیچ میں یہ پیرامیٹر آئے گا آئیے اب ہم کلاس ٹیمپلیٹ کو ہی لے کے آگے چلتے ہیں آج کے لیکچر میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے کلاس ٹیمپلیٹ ڈیفائن کیا تو اس کے ممبر فنکشن جو ہیں وہ امپلیسٹلی فنکشن ٹیمپلیٹس بن جاتے ہیں لیکن ہمیں بعض دفعہ ایسی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے کہ ایک کلاس ٹیمپلیٹ کے ممبر فنکشن کو ہم خود سے ایکسپلسٹلی چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور ٹائپ کے لیے بھی ٹیمپلیٹ بن جائے یعنی ممبر فنکشن کو ہم خود سے ایکسپلسٹلی ممبر ٹیمپلیٹ بنانا چاہ رہے ہیں for some other type then that which is being given to this class as a template parameter آئیے اس کی دیکھتے ہیں نیڈ کیا ہے اور پھر ممبر ٹیمپلیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک کلاس ٹیمپلیٹ ہے اور یہ بیسیکلی کمپلیکس کلاس ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی اسی کو ہم یوز کر رہے ہیں آ, اس کے دو ڈیٹا ممبرس ہیں ٹی ٹائپ کے ریئل اور امیجنری ٹی جو کہ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہے اور اس کے ہم نے دو ممبر فنکشن آپ کو دکھا رہے ہیں ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے اور ایک کاپی کنسٹرکٹر یلو میں جو چیز دکھائی ہے وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو دیکھا تھا وہ سینٹیکس ہے اور ماڈیفائڈ سینٹیکس جو ہے اب وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہر ممبر فنکشن کے ساتھ ہم نے اس کے نام کو پیرامیٹرائز کر دیا تھا کمپلیکس کے ساتھ ہم نے پچھلے سینٹیکس کے مطابق کمپلیکس اینگل بریکٹس میں ٹی لکھا تھا یہ پیرامیٹرائز ٹائپ ہے سی پلس پلس میں اگر آپ نے کلاس ٹیمپلیٹ کی باڈی میں ہیں ڈیکلیریشن میں ہیں تو ممبر فنکشن کے نام کے ساتھ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کمپائلر خود سے ڈیڈیوس کر لیتا ہے کیونکہ یہ کلاس کا ممبر فنکشن ہے اور یہ ڈیکلیریشن ہے تو اس کا مطلب ہے it is parameterized on this type T so the constructor is complex it is taking two argument R and I M both have the type T parameterize type اور ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے ذریعے کلاس uh, کے دونوں ممبرس کو انیشلائز uh, کر رہے ہیں ریئل اور امیجنری کو اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں دوسرا کنسٹرکٹر کاپی کنسٹرکٹر ہے اس کے نام کے ساتھ ہم نے اینگل بریکٹس نہیں دی ہیں لیکن اس کے جو پیرامیٹر ہے اس میں ہم نے نام نام کے ساتھ کمپلیکس کے نام کے ساتھ اینگل بریکٹ میں ٹی لکھا ہے so make it a rule of thumb کہ آپ کو نام کے ساتھ یہ ٹائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے اینگل بریکٹ میں اس کے علاوہ اگر آپ نام یوز کر رہے ہیں پیرامیٹرس میں یا ریٹرن ٹائپس میں تو وہاں پہ آپ کو فلی سو کالڈ کوالیفائڈ نیم دینا پڑ رہا ہے complex with in angle brackets T so اس کاپی کنسٹرکٹر کا جو آرگومینٹ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے it's const complex T angle brackets میں ریفرنس اور پیرامیٹر کا نام سی ہے اور اگین ہم اس کے دونوں ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کروا رہے ہیں ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے ذریعے سپورٹ ہے باقی اس کے جو ڈیٹا ممبرس ہیں اس سے ہمیں فار دی ٹائم بنگ کوئی کنسرن نہیں ہے یہ ہمارا چھوٹا سا مین فنکشن ہے پہلی لائن میں ہم ایک اس کامپلیکس کلاس سے انسٹینشیٹ کروا رہے ہیں فلوٹ کے لیے complex with in angle bracket float object کا نام ایف سی ہے اور اس کے پیرامیٹر زیرو زیرو پاس کر رہے ہیں تاکہ اس کے ریئل اور امیجنری پارٹ جو ہیں وہ زیرو سے سیٹ ہو جائیں اور اس کی دوسری لائن میں ہم ایک ڈبل ٹائپ کا کمپلیکس کلاس جو ہے اسے انسٹینشیٹ کروا رہے ہیں اور اس کا نام ڈی سی ہے دیٹ از ڈبل کامپلیکس اور اسے ہم انیشلائز کروا رہے ہیں جو آبجیکٹ فلوٹ ٹائپ کا ہم نے اسے پہلی لائن میں بنایا تھا اس سے D C is equal to F C F C is also an object of complex float type اور یہ ہم اس سے اسے انیشلائز کروانا چاہ رہے ہیں جو ہم نے ڈی سی ڈبل کمپلیکس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے اور یہاں پہ کمپائلر ہمیں ایرر دے رہا ہے اور اسے ایرر دینی بھی چاہیے کیوں دینی چاہیے ہم ڈی سی جو کہ کمپلیکس ڈبل کے نام کی ٹائپ کا آبجیکٹ ہے اسے کریٹ کروا کے اسے انیشلائز کروانا چاہ رہے ہیں کمپلیکس فلوٹ کے آبجیکٹ سے اور جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کمپلیکس فلوٹ اور کمپلیکس ڈبل یہ ڈسٹنکٹ ٹائپس ہیں اور ہم نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کمپلیکس ٹیمپلیٹ کا کوڈ دیکھا تھا اس میں کاپی کنسٹرکٹر جو ہے وہ ایز اے پیرامیٹر جو آبجیکٹ لے رہا ہے اس کی ٹائپ وہی ہے جس ٹائپ کا آبجیکٹ یہ کریٹ کیا جا رہا ہے جیسا کہ نارمل کاپی کنسٹرکٹر میں ہوتا ہے جس کلاس کا جس ٹائپ کا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اگر اسی ٹائپ کا آبجیکٹ ایک اور موجود ہے تو ہم اس سے انیشلائز کروا سکتے ہیں اسے تھرو کاپی کنسٹرکٹر لیکن یہاں پہ ہم انیشلائز کروا رہے ہیں کمپلیکس کلاس کے آبجیکٹ سے لیکن اس کمپلیکس کلاس کا جو آبجیکٹ جو ہے اس کی ٹائپ ہے complex float not complex double so یہاں پہ نیڈ ارائیز ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک اور کاپی کنسٹرکٹر ہونا چاہیے تھا جو کہ کمپلیکس فلوٹ کا پیرامیٹر میں اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں یہ دو ڈسٹنگ ٹائپس ہیں complex float is distinct type from complex double اور کمپائلر کو یہ نہیں پتا کہ کمپلیکس فلوٹ کا آبجیکٹ کمپلیکس ڈبل میں چینج کیسے ہوگا ٹائپ کوشن کیسے ہوگی ہم نے جو کلاس ابھی دیکھی ہے کمپلیکس کی ٹیمپلیٹ کلاس اس میں نہیں ہے کوئی ہم نے ایسا ممبر فنکشن نہیں لکھا خاص طور پہ نہ آپ کو دکھایا ہے جو کہ بتا رہا ہو کہ کمپلیکس فلوٹ کو کمپلیکس ڈبل میں کیسے چینج کرنا ہے یا کمپلیکس ڈبل کو کمپلیکس فلوٹ میں کیسے چینج کرنا ہے so compiler automatically type coercion نہیں کر سکتا اس لیے جب وہاں پہ جو ابھی آپ نے کوڈ دیکھا جب انیشلائزیشن کے لیے وہ جو آبجیکٹ ایز اے پیرامیٹر بھجوانے کی کوشش کرتا ہے وہ کمپلیکس فلور ٹائپ کی ہے کاپی کنسٹرکٹر میں جو آرگومینٹ ہے جو پیرامیٹر ہے اس کی ٹائپ کمپلیکس ڈبل ہے یہ ٹائپ مس میچ ہو گئی اس لیے کمپائلر نے ایرر دے دیا سو ناؤ دیر از اے نیڈ کہ ہمارے پاس کاپی کنسٹرکٹرس کی بھی ایک اوور لوڈنگ ہونی چاہیے ایک کاپی کنسٹرکٹر جو ہے وہ کمپلیکس ڈبل پیرامیٹر لے رہا ہو ایک کاپی کنسٹرکٹر ایسا ہونا چاہیے جو کمپلیکس فلوٹ لے رہا ہو ایک ایسا ہونا چاہیے جو کمپلیکس انٹ لے رہا ہے ایک ایسا ہونا چاہیے جو کمپلیکس شارٹ لے رہا ہے سو آن اینڈ سو فور سو ہمیں کافی سارے اوور لوڈیڈ کاپی کنسٹرکٹر چاہیے کام انہوں نے وہی کرنا ہے آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرس کو اٹھا کے یہ جو نیا آبجیکٹ بن رہا ہے اس کے کورسپونڈنگ جو ڈیٹا ممبرس ہیں ان کو اس سے انیشلائز کروا دیں تو کام آئیڈینٹیکل ہے so this gives a clue that this copy constructor must be made a function template اور وہ فنکشن ٹیمپلیٹ اس لیے کہ وہ جو پیرامیٹر ہے وہ ریکوائرڈ ٹائپ کا ہو کبھی کمپلیکس فلوٹ کا ہو جائے کبھی کمپلیکس ڈبل کا ہو جائے کبھی کمپلیکس انٹ کا ہو جائے کبھی کمپلیکس شارٹ کا ہو جائے کبھی کمپلیکس لانگ کا ہو جائے so on and so forth this is the need آئیے اب اسے دیکھ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کمپلیکس ڈبل کا جب ہم نے آبجیکٹ کریٹ کیا ڈی سی کے نام سے تو کمپائلر نے کمپلیکس ڈبل کی کلاس بنائی اور کمپلیکس ڈبل کی کلاس کچھ اس قسم کی نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کو جانتے ہیں کہ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ٹی کی جگہ وہ ڈبل کرتے تو اس قسم کی کلاس جنریٹ ہوگی class complex double double real image اور پبلک کمپلیکس کنسٹرکٹر دونوں کنسٹرکٹر یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آ گئے تو جہاں جہاں پہ ٹی تھا وہاں وہاں پہ ڈبل آ گیا اور ڈبل یلو میں شو کیا جا رہا ہے یہ دیکھیے آپ ہم کاپی کنسٹرکٹر کو فنکشن ٹیمپلیٹ میں چینج کر رہے ہیں باقی کوڈ جو لکھا ہوا ہے وہ سارا وہی ہے جو کلاس ٹیمپلیٹ کا ہم نے تین چار سلائڈس پہلے دیکھا کاپی کنسٹرکٹر چینج ہو گیا کاپی کنسٹرکٹر اب ایکسپلسٹلی ایک ممبر ٹیمپلیٹ ہم نے بنا دی اور اس کا یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں template with in angle brackets type name U angle brackets close یہاں پہ ہم دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے ڈفرنٹ آئیڈینٹیفائر دیا ہے ٹائپ کے لیے یو کا جبکہ کلاس کو جو ٹیمپلیٹ پیرامیٹر دیا جا رہا تھا وہ ٹی تھا so this suggest in itself کہ یہ دو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کلاس کمپلیکس کے لیے جو ٹیمپلیٹ کی ٹائپ دی جا رہی ہے وہ فرق ہے اور کاپی کنسٹرکٹر کے پیرامیٹر کے لیے جو ٹائپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور وہ یو ہے سو so, یہاں پہ یہ جو کاپی کنسٹرکٹر ہے بیسیکلی یہ دو آرگومینٹ لے رہا ہے دو ٹیمپلیٹ آرگومینٹ لے رہا ہے ایک ٹیمپلیٹ آرگومینٹ اس کا آئیڈینٹیفائر ٹی ہے جو کہ کمپلیکس کلاس کے لیے دیا جا رہا ہے جیسے کہ کمپلیکس فلوٹ اور کمپلیکس ڈبل ہم نے دیا تھا اور دوسرا یہ کمپلیکس یو جو کہ اس کاپی کنسٹرکٹر کا پیرامیٹر ہے تو بیسیکلی آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کاپی کنسٹرکٹر کے نام جو ہے کمپلیکس کے ساتھ آپ کمپلیکس اینگل بریکٹ ٹی یہ ایک پیرامیٹر ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کی ٹائپ ہے اور دوسرے کمپلیکس اینگل بریکٹ یو یہ دوسری ٹائپ پیرامیٹر کی ٹائپ ہے جو کہ یہ کاپی کنسٹرکٹر لے رہا ہے اور اس کا کوڈ بھی نیچے دیا ہوا ہے that is real C dot real C وہ کمپلیکس کی کلاس ہے جو کہ اس کو ایز اے پیرامیٹر دی جا رہی ہے سی ڈاٹ ریئل اور امیجنری سی ڈاٹ امیجنری اب یہ کوڈ چل جائے گا یہ دیکھیے اب کمپائلر ایرر نہیں دے گا اور ریزن بڑی آبویس سی میں سیکنڈ لائن پہ جا رہا ہوں complex double D C is equal to C F compiler کو یہ تو پتا چل گیا یہاں پہ کہ یہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے کیونکہ we are creating a new objects in terms of another object یہاں ایک ڈی سی کا نیا آبجیکٹ ہم بنا رہے ہیں لیکن اسے انیشلائز کر رہے ہیں ایف سی کے آبجیکٹ سے ایف سی کا آبجیکٹ جو ہے وہ فلوٹ کمپلیکس فلوٹ ٹائپ کا آبجیکٹ اس کا مطلب ہے کہ کاپی کنسٹرکٹر کی کوئی ایسی انسٹینشیشن ہمیں چاہیے ہے جو کہ پیرامیٹر کے طور پہ کمپلیکس فلوٹ کا آرگومنٹ لے رہا ہے اور کمپائلر آٹومیٹکلی کاپی کنسٹرکٹر کو انسٹینشیٹ کر دے گا کہ پیرامیٹر جو ہے وہ کمپلیکس فلوٹ ہے کیونکہ وہاں پہ کمپلیکس یو تھا کمپائلر کو پتا کیسے چلا کہ پیرامیٹر جو ہے وہ کمپلیکس فلوٹ ٹائپ کا ہے ایف سی سے ایف سی جس سے انیشلائز کروایا جا رہا ہے ڈی سی کو ایف سی کی ٹائپ کمپائلر کو پتا ہے یہ کمپلیکس فلوٹ ہے اس لیے ممبر ٹیمپلیٹ جو کاپی کنسٹرکٹر ہے اس کو وہ دو پیرامیٹر سے انسٹینشیٹ کرائے گا ایک پیرامیٹر ڈبل سے اور دوسرے پیرامیٹر فلوٹ سے یہاں پہ پیرامیٹر سے میری مراد جو ہے وہ ٹیمپلیٹ کے پیرامیٹر کی ہے ٹائپ پیرامیٹر کی ہے so this is the need why a member function of a class in some instance in some cases need to be a member template itself explicitly member template itself یہ اس کا کوڈ دیکھیے اب ڈی سی کے لیے جو کہ ڈبل کمپلیکس ہمارا آبجیکٹ تھا اس کے لیے جو کلاس انسٹینشیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے ڈبل کی کلاس لیکن کاپی کنسٹرکٹر جو ہے اسٹل ممبر فنکشن اور جہاں جہاں کوڈ میں نیڈ پڑتی جائے گی اس کاپی کنسٹرکٹر کی ملٹیپل انسٹینشیشن ہوتی جائیں گی ابھی ہم نے آپ کو اس میں انسٹینشیشن نہیں دکھائی کمپلیکس فلوٹ کے لیے جیسے ہی اسے D C is equal to F C نظر آئے گا وہ یہاں سے کاپی کنسٹرکٹر uh, کے ممبر ٹیمپلیٹ سے ایک نئی انسٹینشیشن بنائے گا اس فنکشن ٹیمپلیٹ کی جہاں پہ وہ کمپلیکس یو کی جگہ کمپلیکس فلوٹ رکھ دے گا that is the only change that is needed اب اگر آپ کوئی اور کمپلیکس کا آبجیکٹ بناتے ہیں کمپلیکس ان ٹائپ کا اور پھر اس سے ایک اور آبجیکٹ انسٹینشیٹ کروانا چاہتے ہیں کسی اور ٹائپ کا کمپلیکس ڈبل جو ہے ایک اور ویریبل آپ اس کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں کمپلیکس ڈبل ٹائپ کا اور اس کو انیشلائز کروانا چاہتے ہیں کمپلیکس ان ٹائپ کے کسی آبجیکٹ سے تو اس وقت دوبارہ اس ممبر ٹیمپلیٹ سے نئی انسٹینشیشن ہوگی جبکہ اس کاپی کنسٹرکٹر کا جو آرگومنٹ ہے وہ اب کمپلیکس انٹ کر دیا جائے گا ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ اکثر اچھے کمپائلر کرتے ہیں وہ یہ ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لیٹ سے ہم کمپلیکس فلوٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ہی ہم سینٹیکس دیتے ہیں complex with in angle bracket float اور آبجیکٹ کا نام دیتے ہیں کمپائلر اس وقت جا کے اس کلاس ٹیمپلیٹ سے انسٹینشیشن کرتا ہے اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے کوشچن یہ ہے کہ کیا ساری کی ساری کلاس انسٹینشیٹ ہو جاتی ہے اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اچھے کمپائلر ایسا نہیں کرتے اچھا کمپائلر صرف وہی کرتا ہے کہ جہاں تک ابھی میں کمپائلیشن پروسیس میں پہنچا ہوں اس وقت تک اس کلاس ٹیمپلیٹ کے جتنے ممبر فنکشن ریکوائرڈ ہیں اس پرٹیکولر کمپائلیشن کے لیے صرف انہی کی وہ انسٹینشیشن کرتا ہے جن ممبر فنکشن کی ضرورت نہیں ہے ان ممبر فنکشن کی انسٹینشیشن نہیں کرتا اور یہی چیز ہم آپ کو اسکرین پہ اس وقت دکھا رہے ہیں ہم نے کمپلیکس فلوٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تھا کمپلیکس فلوٹ ایف سی اور ود اس کے جو آرگومینٹس دیے تھے زیرو زیرو دیے تھے تو اس انسٹینشیشن میں اس کلاس کی اس انسٹینشیشن میں صرف کنسٹرکٹر کی ضرورت تھی جو کہ دو پیرامیٹر لیتا ہے اور اس انسٹینشیشن میں صرف وہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر جو کہ دو پیرامیٹر فلوٹ ٹائپ کے لے رہا ہے صرف اسی کو اس نے انسٹینشیٹ کیا ہے کاپی کنسٹرکٹر کی انسٹینشیشن نہیں کی کیونکہ جو مین پروگرام ہم نے دیکھا تھا اس میں کمپلیکس فلوٹ ٹائپ کے آبجیکٹ کے لیے کاپی کنسٹرکٹر کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی اس لیے اس نے انسٹینشیٹ نہیں کیا سو ایٹ لیسٹ آپ جب اپنی کلاس کا کوئی ٹیمپلیٹ بنائیں یا کسی فنکشن کا بھی ٹیمپلیٹ بنائیں تو یو کین ریسٹ ایشور کہ صرف جو ریکوائرڈ ممبر فنکشنز ہیں آپ کے پروگرام جو آپ نے لکھا ہوا ہے ان میں جن ریکوائرڈ فنکشن کی ضرورت پڑی ہے صرف انہی وہی فنکشن جو ہیں ان کی انسٹینشیشن ہوگی باقی کی انسٹینشیشن نہیں ہوگی یعنی کوڈ جو ہے وہ ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا کوڈ بلوٹ نہیں ہوگا کہ آپ کی کلاس میں سو آپ نے ممبر فنکشن لکھے ہوئے ہیں اور ہر دفعہ جب آپ انسٹیشن کر رہے ہیں کسی پرٹیکولر ٹائپ کے لیے تو سو کے سو ممبر فنکشن ہی کی انسٹینشیشن ہوگی اس پرٹیکولر ٹائپ کے لیے اکثر کمپائلر ایسا ہی کرتے ہیں کہ جن جن ممبر فنکشن کی ضرورت ہوتی ہے صرف انہی کو انسٹینشیٹ کیا جاتا ہے اب یہ کمپلیکس ٹی کی کلاس یا اس سے پہلے ہم نے جو ویکٹر ٹی کی کلاس دیکھی تھی کہ ہم اس ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ٹی کی جگہ کوئی بھی ٹائپ دے سکتے ہیں کیا ہر ٹائپ کے لیے ویکٹر ٹھیک کام کرنا شروع کر دے گا vector int vector double vector char vector complex کیا ان سب کے لیے جو ہم نے کوڈ لکھ دیا ہے کیا وہ سب ٹائپ کے لیے ٹھیک کام کر رہا ہے مے بی ناٹ جیسے ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ میں دیکھا تھا ہر ٹائپ کے لیے وہ فنکشن جو ہے وہ شاید ٹھیک کام نہ کرے تو جس پرٹیکولر ٹائپ کے لیے ہمیں اسپیسیفک بہیویئر چاہیے جو کہ ٹیمپلیٹ کے بیہیویئر سے مختلف ہے ہمیں یوزر اسپیشلائزیشن دینی چاہیے یعنی اس کلاس کو اسپیشلائز کرنا چاہیے اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے جہاں پہ ہم اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ چاہ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن کی تھی اسی طرح ہمیں کمپلیکس ٹیمپلیٹ کی اسپیشلائزیشن بھی کرنی چاہیے ویکٹر ٹی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ پروگرام لکھ سکتے ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ویکٹر کی انسٹینشیشن کروائی انٹ کے لیے ویکٹر انٹ سے اور ہم نے ایک آبجیکٹ کریٹ کیا آئی وی ون کے نام سے اور اس کو سائز دو دیا کہ ہمیں انٹیریئر ویکٹر چاہیے اس کا سائز دو ہے اور اس کے بعد جو ہم نے وہاں پہ ممبر فنکشن لکھے تھے انڈیکسنگ آپریٹر کو اوور لوڈ کیا تھا اس کو لیتے ہوئے ہم اب یہ زیرو اور ون لوکیشن کے اوپر اس ویکٹر کی پندرہ اور ستائیس سے اسے ہم اسائن کروا سکتے ہیں I P one zero is equal to fifteen I one one is equal to twenty seven index operator اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہم نے کوڈ لکھا تھا کاپی کنسٹرکٹر لکھا تھا تو اگلی لائن جو ہے vector int I V two I V one وہ ہی ہے آئی وی ٹو ایک نیا انٹ کا ویکٹر بنا رہے ہیں جسے ہم انیشلائز کر رہے ہیں آئی وی ون سے and so on and so forth یہ سارے کام ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ویکٹر کلاس میں ان کے لیے اپروپریٹ ممبر فنکشنز لکھ دیے تھے یا آپریٹر اوور لوڈ کر دیے تھے کریکٹر پوائنٹر یہی کام جو ابھی ہم نے پچھلی اسکرین پہ کیا تھا اب ہم یہ کریکٹر پوائنٹرس کے لیے کرنا چاہتے ہیں type is character pointer now so vector with angle brackets type نے pointer and S V one two vector ہے جو کہ اس کا سائز دو ہے اور اب ہم یہ S V one zero is equal to C string دے رہے ہیں عامر کے نام سے اور ایس وی ون ون کے اوپر ہم ناصر لکھوانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ کمپائلر آٹومیٹیکلی عامر کی جگہ وہ ایک سی اسٹرنگ بنائے گا اور پوائنٹر جو کہ اس میمری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ عامر پڑا ہوا ہے وہ پوائنٹر جو ہے وہ زیروتھ لوکیشن کے اوپر ویکٹر میں رکھ دے گا تو ویکٹر کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ میمری میں آمر لکھا لیکن یہ میمری جہاں پہ آمر لکھا ہوا ہے یہ ویکٹر سے باہر ہے اسی طرح اس کی جو دوسری لوکیشن ہے ایس وی ون اس کے اوپر پوائنٹر پڑا ہوا ہے جو کہ میموری کی اس لوکیشن پہ پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ ناصر لکھا ہوا ہے ناصر کا سی اسٹرینگ پڑا ہوا ہے اگین ناصر کے لیے جو میموری ہے وہ آؤٹ سائڈ دی ویکٹر ہے اسی طرح جو ہے سے اگلی لائن جو ہے ہم ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں ایس وی ٹو کے نام سے اور اسے انیشلائز کروا رہے ہیں یہ ایس وی ون سے کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے اور کاپی کنسٹرکٹر میں کا جو کوڈ ہم نے لکھا ہوا تھا وہ سمپل اینڈ کوڈ تھا وہ پریمیٹو ٹائپ اینڈ فلوٹ کے لیے کام کر رہا تھا کہ وہ ممبر وائز کاپی کر رہا ہے سو so, وہی شیلو کاپی والا ایشو آ گیا یہاں پہ اور اسی طرح اگر آپ تیسری لائن اس سے اگلی لائن دیکھیے S V three is equal to S V one ہم نے کاپی اسائنمنٹ کا آپریٹر اوور کیا تھا یہ اسائنمنٹ ہو رہی ہے اور اگین یہ شیلو اسائنمنٹ ہے تو جتنے ایشو ہم نے دیکھے تھے ڈائنامک میمری کے ایلوکیشن کے وہ یہاں پہ موجود ہیں لیکن ڈائنامک میمری ایلوکیشن نہیں ہوئی کمپائلر نے آٹومیٹکلی عامر کے لیے جگہ ایلوکیٹ کروا دی کانسٹنٹ پوائنٹر نہ ہو اور اس پوائنٹر کو ایس وی ون زیرو میں اسٹور کرا دیا اسی طرح ناصر کے لیے کمپائلر نے خود سے میمری جنریٹ کروائی اور اس کا پوائنٹر جو ہے وہ S V one at index one store کر دیا سو ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہوئی تو نہیں لیکن ایشو آ گیا شیلو کاپی کا اور شیلو اسائنمنٹ کا اور یہ ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا کہ ہم یہ چیز نہیں چاہتے this is not desired behaviour جب بھی پوائنٹرز آئیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ class itself dynamically memory allocate کروائے اور پھر ڈیپ کاپی کرے اور ڈیپ اسائنمنٹ کرے سو so, جو ڈیفالٹ بہیویئر ہے ویکٹر کی کلاس کا وہ کوئی ہمیں اتنا زیادہ پسند نہیں آیا اور شاید وہ ٹھیک کام بھی نہیں کر رہا موسٹ پرابلی ٹھیک کام نہیں کر رہا ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے کیسے کریں کلاس ٹیمپریٹ اسپیشلائزیشن کے ذریعے سینٹیکس وہی ہے اسپیشلائزیشن کا یوزر اسپیشلائزیشن کا جو کہ فنکشن ٹیمپلیٹ کے ٹیمپلیٹ کا keyword followed by angle brackets angle brackets میں ہم کچھ نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد کلاس کی ورڈ کیونکہ ہم کلاس ڈکلیئر اور ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں نیم ویکٹر ویکٹر کے نیم کے بعد ود ان اینگل بریکٹس اس ٹائپ کا نام جس ٹائپ کے لیے اس ٹیمپلیٹ کلاس کو اسپیشلائز کیا جا رہا ہے ہم کریکٹر پوائنٹر کی کلاس کے لیے اس کو اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ویکٹر کے نام کے بعد within angle brackets character pointer لکھتے so this is this syntax of doing user specialisation for class templates change اس میں کیا آ گئی جہاں جہاں پہ ٹی تھا وہاں وہاں پہ کریکٹر اسٹار آ جائے گا سو so سب سے پہلی جو چینج آئی ہے وہ اس کے data member P T R میں آئی ہے پی ٹی آر پہلے T star P T R تھا اب وہ character asterisk asterisk P T R ہو گیا so P T R is now an array of pointers to characters اس لیے ڈبل اسٹیرکس کا سائن آ گیا کیونکہ ہم نے میموری ڈائنامکلی الوکیٹ کرنی ہے اس لیے ہمیں پی ٹی آر پوائنٹر چاہیے تھا لیکن اب یہ جو پی ٹی آر ویکٹر ہے اس کا ہر element itself pointer to character ہے سو دوسرا جو پوائنٹر آیا وہ اس وجہ سے آیا so it is character asterisk asterisk P T R double pointer اس کا کنسٹرکٹر دیکھیے یلو میں میں نے جو سینٹیکس دیا ہوا ہے وہ پرانا سینٹیکس ہے vector within angle brackets character pointer اور جو میں نے وائٹ کلر میں دیا ہے وہاں پہ جو فنکشنز ہیں ممبر فنکشنز ہیں ان کے نام کے ساتھ میں نے یہ اسپیشلائزیشن ٹائپ کی نہیں دی ہے سو نارمل جو کنسٹرکٹر اس کا جو ہے وہ vector within angle brackets int اس کی ڈیفالٹ ویلو ٹین دی ہوئی ہے ہم نے اس کے آگے کاپی کنسٹرکٹر ہے اس کا ڈسٹرکٹر ہے جو کہ ورچوئل کر دیا ہے ہم نے گیٹ سائز ہے اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے اس کو ہم نے اوور لوڈ کیا ہے انسرٹ کا ایک نیا ڈالا ہے ہم نے ممبر فنکشن وہ اس لیے کہ ہم اس ویکٹر کے کسی ایک انڈیکس کے اوپر لیٹ سے پانچویں پوزیشن کے اوپر پانچویں ایلیمنٹ کے اوپر کوئی نیا کریکٹر اسٹرنگ جو ہے وہ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں نئی سی اسٹرنگ اس کے کسی ایلیمنٹ میں انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم جو ابھی سارا کوڈ دیکھیں گے وہ ہم نے کوڈ اس لیے لکھا ہے جو کلاس کی اسپیشلائز ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سی اسٹرینگ کر جو ہے کریکٹر اسٹرینگ جو ہے وہ اس ویکٹر کے کسی ایلیمنٹ کے طور پہ رکھی جائے تو یہ کلاس خود سے اس کے لیے میموری ایلوکیٹ کرے اور میموری ڈی ایلوکیٹ کرے تو اس لیے جب بھی میں کہوں کہ جی اس پوزیشن کے اوپر زیروتھ پوزیشن کے اوپر مجھے عامر رکھنا ہے تو جو پہلی اگزامپل ہم نے دیکھی تھی کمپائزر خود سے جنریٹ کرتا تھا اور اس میں کریکٹر پوائنٹر جو ہے وہ ویکٹر کی زیروتھ پوزیشن پہ آ جاتا تھا میمری اس کنٹینر کلاس سے ہماری کلاس سے جو ہم لکھ رہے ہیں اس سے باہر پڑی ہوئی تھی اس کی ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں تھا اب ہم یہ کنٹرول خود سے چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ڈیپ کاپی کر سکیں ڈیپ کاپی اسائنمنٹ کر سکیں تو اس لیے ضروری ہوا کہ ہم ایک اسپیسیفک میتھڈ دیں اور اس میتھڈ کا کام ہی یہی ہو جو کہ کریکٹر اسٹرنگ دی گئی ہے اس کے مطابق ڈائنامیکلی میموری الوکیٹ کرے اور اس پھر ویکٹر کے اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کے اوپر جا کے اسے اسٹور کروا دے نمبر ایک بات اور اس کی ریمیفیکیشن جو ہے وہ اس سے اوپر والا ممبر فنکشن دیکھیے جو کہ انڈیکسنگ کے آپریٹر کو اوور لوڈ کیا اس میں فرق جو آیا ہے جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے اب وہ ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ریفرنس ہو چکی ہوئی اگر آپ کے سامنے نوٹس ہیں پچھلے لیکچر کے تو پچھلے لیکچر میں جب ہم نے ویکٹر ٹی کی کلاس بنائی تھی تو ریٹرن ٹائپ تھی ٹی ریفرنس جو بھی جس ٹائپ کے لیے ویکٹر انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے اس کا ریفرنس ریٹرن کر دیں تاکہ ہم وہ I V one zero is equal to fifteen کر سکیں جو کہ چند سلائڈ پہلے ہم نے دیکھا تھا اس صورت میں یہ انڈیکسنگ آپریٹر جو ہے ایز این ایل ویلو کام کر رہا تھا کریکٹر پوائنٹر کے کیس میں یہ ڈیزائڈ بہیویئر نہیں دیتا ہم نے دیکھا بھی تھا اور اسی وجہ سے ہم یہ اسپیشلائزیشن لکھ رہے ہیں اب ہم انڈیکسنگ کا آپریٹر اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ آر ویلو کے طور پہ یوز ہو سکے آر ویلو کا مراد یہ ہے کہ یہ اسائنمنٹ آپریٹر کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یوز ہو سکے یا ہر اس جگہ پہ یوز ہو سکے جہاں سے ہم ویکٹر کے ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ کو ریڈ کر رہے ہیں آر ویلو ریڈ ویلو یا رائٹ ہینڈ سائڈ ویلو کے طور پہ ایل ویلو کے طور پہ ہم یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں vector zero index is equal to assignment جہاں پہ اس کے ذریعے اسائنمنٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ ہم اسے یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے اس کی ریٹرن ٹائپ جو ہے کانسٹینٹ کریکٹر پوائنٹر ریفرنس کرتی آئیے اب اس کا کوڈ جلدی جلدی دیکھتے ہیں کوڈ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جو ہم پہلے کام کرتے آئے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہے یہ اس کا کنسٹرکٹر ہے کنسٹرکٹر میں ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہیں جو کہ پاس کیا گیا ہے انٹ کا نمبر کہ ہم ویکٹر چاہ رہے ہیں اس سائز کا وہ سائز اگر زیرو نہیں ہے تو تب ہم ڈائنامیکلی میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں P T R is equal to new character star within the array notation size اور اس کے بعد اس کے ہر ایلیمنٹ کو نل سے انیشلائز کروا دیتے ہیں اور اگر ایلیمنٹ جو ہے وہ اس نے سائز زیرو دیا ہوا ہے تو ہم میموری ڈائنامیکلی میموری ایلوکیٹ نہیں کرواتے اور اس کی ایلس پارٹ میں آ کے ہم P T R is equal to zero اور P T R is equal to null کر دیتے ہیں کاپی کنسٹرکٹر کاپی کنسٹرکٹر بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے کوڈ ہوتا ہے یہ کوڈ تھوڑا سا لینتھن آؤٹ ہو گیا ہے اس لیے دو سلائڈس کے اوپر جا رہا ہے یا آپ کو اسکرین پہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ وہی ہے کہ جس آبجیکٹ سے ہم نے انیشلائز کروانا ہے اس کا سائز گیٹ کیا اور اگر وہ سائز زیرو ہے تو ہم نے میمری ایلوکیٹ نہیں کی اور یہیں سے ریٹرن کر گئے اور اگر سائز زیرو نہیں ہے تو جو بھی پیرامیٹر آیا تھا اس کا جو سائز ہے اس کے مطابق ویکٹر کے لیے ڈائنامیکلی میمری ایلوکیٹ کی P T R is equal to new character star اور ارے کی نوٹیشن کے بیچ میں سائز کس سائز کا ارے ہمیں چاہیے ہے یہاں پہ ارے جو ہے وہ کریکٹر پوائنٹرس کا ہے اور اس کے بعد سمپلی ہم نے فور کا لوپ لگایا اور ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ کاپی کرواتے گئے this is what we are doing اور صرف جو اس فار لوپ کے اندر ہم وہ جو چیک لگا رہے ہیں وہ صرف یہ چیک لگا رہے ہیں کہ جس ویکٹر سے ہم انیشلائز کروا رہے ہیں اس کے پرٹیکولر انڈیکس کے اوپر کہیں نل سٹرنگ تو نہیں پڑی ہوئی ہے اگر نل سٹرنگ نہیں ہے تب ہم میموری ڈائنامیکلی ایلوکیٹ کرواتے ہیں ادر وائز ہم میموری ایلوکیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ سمپل سا کوڈ ہے یہ اس کے ڈسٹرکٹر کا کوڈ یہاں پہ ڈسٹرکٹر ڈفرنٹ ہے جو کہ ویکٹر ٹی کا ڈسٹرکٹر یہاں پہ ہمیں دو طرح کی ڈسٹرکشن کرنی ہے ایک ڈسٹرکشن ہمیں اس ویکٹر کی کرنی ہے دس ایلیمنٹ کا ویکٹر ہے وہ بھی ہم نے الوکیٹ کی دوسری ڈسٹرکشن ہم نے کرنی ہے اس ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ کے اوپر ایک پوائنٹر ہے پوائنٹر ڈائنامیکلی میمری الوکیٹ کی گئی ہے کریکٹر اسٹرنگ کے لیے تو اس ویکٹر کے ایلیمنٹ ون کے اوپر بھی پوائنٹر پڑا ہوا ہے جو کہ ایک میمری کو پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ کریکٹر اسٹرنگ سی اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے اس کا ویکٹر کا ایلیمنٹ نمبر ٹو جو ہے وہ بھی پوائنٹر ہے سو so, ہمیں سب سے پہلے اس ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ کو اٹریٹ کروا کے وہاں پہ جو کریکٹر پوائنٹر پڑا ہوا ہے وہاں پہ جو سی اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے اس کو پہلے ڈی ایلوکیٹ کروانا ہے سو so, پہلا پاس ہمارا یہ ہے اس ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ پہ اگر کوئی سی اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ میموری ڈی ایلوکیٹ کرائی جائے جب یہ ہو جائے تو پھر اس ہول ویکٹر کو جو کہ سائز ٹین کا یا سائز این کا ہے پھر یہ میموری جو ہے یہ ڈی ایلوکیٹ کرائی جائے ورنہ میموری لیک آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے کاپی کنسٹرکٹر کا کوڈ دیکھا تھا کاپی کنسٹرکٹر میں ہم کیا کر رہے تھے سب سے پہلے یہ کر رہے تھے کہ اس ویکٹر کے لیے جگہ ایلوکیٹ کرتے تھے whatever is this size vector of character pointers کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی پھر ہر ایلیمنٹ کے لیے ہم ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کروا رہے تھے تو اب ہم جب اس کا ڈسٹرکٹر لکھ رہے ہیں تو اس ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ جو کہ itself is a C string dynamic memory allocation کی گئی تھی ان کو ڈی ایلوکیٹ کیا جائے فری کیا جائے تو جو آپ یلو میں جو لائن دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے فور کا لوپ اٹریٹ ہو رہا ہے اور ویکٹر کے ہر انڈیکس کے اوپر جو ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کی گئی ہوئی ہے اسے ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے یہاں پہ میں پھر کوشچن دیتا چلوں آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اس کے کسی ایلیمنٹ کے اوپر نل پوائنٹر پڑا ہوا ہے تو نل پوائنٹر کے اوپر اگر آپ ڈیلیٹ کا آپریٹر یوز کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اسٹینڈرڈ اسے الاؤ کرتا ہے اور اس کا بیہیویئر یہی ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا اور اگلی اسٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہونا شروع سو so, پہلے ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ کے اوپر میمری ڈی ایلوکیٹ کی جب وہ ہو گئی تو اب اس ویکٹر کے لیے جو میمری الوکیٹ کی گئی تھی itself vector of character pointers کے لیے اس کو ڈیلیٹ کیا گیا آخری لائن کے ذریعے اور ان دونوں جگہوں کے اوپر ڈیلیٹ آف ارے والا سنٹیکس یوز کیا گیا گیٹ سائز کا member function is a constant member function simply returning of the vector size جو کہ ڈیٹا ممبر ہے اس کی ویلو ریٹرن کر رہا ہے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر چیزیں ایگزیکٹلی وہی ہیں جو پہلے تھیں اس لیے میں اسے جلدی سے ایکسپلین کرتا ہوا نکل جاؤں گا سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ سیلف اسائنمنٹ نہیں ہے دس ایڈریس آف رائٹ جو کہ پیرامیٹر اسے آ رہا ہے سیلف اسائنمنٹ تو نہیں ہے اگر سیلف اسائنمنٹ ہے تو لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کا آبجیکٹ ریٹرن کر دیا جاتا ہے ریٹرن اسٹیرکس دس کر کے اور اگر سیلف اسائنمنٹ نہیں ہے تو پھر جو لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ہے اس کے اس ویکٹر کے سارے ایلیمنٹس پہلے ڈیلیٹ کیے جاتے ہیں جو کہ یلو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ویکٹر اٹ سیلف ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے وہی آرگومنٹ جو ابھی ہم نے ڈسٹرکٹر کے اوپر دیا تھا اسائنمنٹ کرنی ہے تو ہمیں جو آبجیکٹ ویکٹر جو لیفٹ ہینڈ کے اوپر ہے پہلے اسے ڈسٹروائے کرنا ہے اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ کے آبجیکٹ کے مطابق لیفٹ ہینڈ کے اوپر اس کی کاپی اسائنمنٹ کر دینی ہے تو جو آپ کو اسکرین کے اوپر یلو نظر آ رہا ہے وہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کے انڈیویجول ایلیمنٹس کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو نچلی لائن ہے ڈیلیٹ کی وہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کا جو ویکٹر ہے اسے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے یہاں ویکٹر سے مراد ہے جو ڈائنامک میموری الوکیٹ کی گئی تھی اس کے لیے پی ٹی آر کے ذریعے اسے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہم گیٹ کر رہے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آبجیکٹ ہے ویکٹر ہے اس کا سائز کیا ہے اگر اس کا سائز زیرو ہے تو تب ہم ویسے ہی باہر نکل آتے ہیں پی ٹی آر کو نالا سائن کرتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں اگر وہ زیرو نہیں ہے تو ہم ویکٹر کے لیے ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کرواتے ہیں اسکرین کی last line P T R is equal to new character pointer اور سائز اب جب ہم نے ویکٹر کے لیے میموری ایلوکیٹ کروا لی ہے اب ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کے ویکٹر کے انڈیویجل ایلیمنٹس کے لیے میمری ایلوکیٹ کروا رہے ہیں اور اس کے بعد اسے کاپی کر دس از ڈیپ کاپی جیسے کہ ہمیں سو کوڈ آپ کو پتا ہے مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو فور والا پارٹ ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی exactly وہی ہے جو کہ ہم نے کاپی کنسٹرکٹر میں بھی یوز کیا تھا ڈیپ کاپی کے لیے یہ انڈیکسنگ کا آپریٹر اگین اس کا کوڈ سمپل ہے سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں کہ جو انڈیکس ایز اے پیرامیٹر بھجوایا گیا ہے کہ اس انڈیکس ویکٹر کے اس انڈیکس کی مجھے ایکسیس چاہیے وہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ لیگل ہے کہ نہیں اگر لیگل نہیں ہے ان لیگل ہے تو ہم پروگرام سے ایگزٹ کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہاں سے گریسفلی کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں اگر لیگل ہے تو ہم وہ پی ٹی آر ارے کے اس پراپر انڈیکس کا کانسٹنٹ ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں تو ریفرنس ریٹرن کرنے کا میں آپ کو بتا چکا ہوں now this is acting as an R value it won't be legal to use it as an L value یہ انسرٹ انسرٹ کا کا آپریشن آپریشن دو پیرامیٹر لے رہا ہے ایک character pointer S T R کہ یہ سی اسٹرنگ ہے کریکٹر اسٹرنگ ہے اسے انسرٹ کر دیجیے اور اس کے بعد دوسرا پیرامیٹر انٹ آئی لے رہا ہے کہ آئی انڈیکس کے اوپر ویکٹر میں اس S T R character string کو انسرٹ کی سو ہو سکتا ہے اس آئی ایتھ انڈیکس کے اوپر ویکٹر میں پہلے سے کچھ پڑا ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو جا کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ ارے کی notation P T R I I S index کے اوپر ویکٹر میں پہلے سے جو کچھ موجود ہے اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے نل ہے کوئی فرق نہیں پڑا جب اسے ڈیلیٹ کر دیا اب ہم دیکھ رہے ہیں جو یوزر نے S T R character string ہمیں ایز اے پیرامیٹر بھجوائی ہے آرگومینٹ بھجوائی ہے اس کا سائز زیرو ہے کہ نہیں ہے اگر تو زیرو ہے تو ہم پی ٹی آر آئی کو نل کر دیتے ہیں اگر زیرو نہیں ہے تو پھر وہی چیز کہ جو ایس ٹی آر آئی ہے اس کا سائز کیا ہے اس کے سائز کے مطابق ڈائنامک میموری الوکیٹ کی جا رہی ہے اور پھر کاپی کر لیا جا رہا ہے وہی چیز جو کہ ہم بہت پہلے اسٹرنگ کے لیے دیکھ آئے تھے سو انسرٹ کا فنکشن کام کر رہا ہے اور یہ اسی لیے لکھا گیا ہے اگر یوزر چاہے کہ آئی ایتھ انڈیکس کے اوپر یہ کریکٹر اسٹرینگ جو ہے یہاں پہ انسرٹ کر دی جائے تو ہماری کلاس صرف اس کا پوائنٹر ہی وہاں پہ نہ رکھے بلکہ میمری مینجمنٹ خود کرے اس کریکٹر اسٹرینگ کی کورسپونڈنگ ڈائنامک میمری الوکیٹ کر کے ویکٹر کے اپروپریٹ انڈیکس کے اوپر رکھے یعنی کہ ویکٹر جو ہے اس آئی ایتھ انڈیکس کے اوپر جو کچھ پڑا ہوا ہے میمری مینجمنٹ اس کی خود کر رہا ہے ایلوکیٹ خود سے کر رہا ہے اس کے لیے یہ یوزر اسپیشلائز کلاس ہم نے لکھ لی ہے کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے اب اس کا یوزیج دیکھ لیتے ہیں چھوٹا سا مین پروگرام پہلی لائن پہ ہم ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا ویکٹر کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا جس کا سائز 2 ہے vector within angle bracket character pointer name of the type S V one identifier اور ود ان پیرنتھس ٹو جس کا سائز ہے نیکسٹ لائن جو کہ یلو میں ہے S V one zero index کے اوپر ہم عامر کو اسٹور کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ ایرر ہے اس وجہ سے ایرر ہے کہ اب ہم نے انڈیکسنگ آپریٹر کا بیہیویئر چینج کر دیا ہے ہم نے اسے کہا ہے کہ یہ آر ویلو ہے اگر آپ کو کوڈ یاد ہو جو کہ ابھی ہم نے دو اسکرین شاٹس پہلے دیکھا تھا اس کی ریٹرن ٹائپ تھی constant character pointer reference so S V one کے زیرو ارتھ انڈیکس کے اوپر جو کریکٹر پوائنٹر پڑا ہوا ہے اس کا وہ as a constant vector return کر رہا ہے کانسٹینٹ ویکٹر کو آپ اوور رائڈ نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہ ایرر آ رہی ہے سو ہم جو چاہ رہے ہیں وہ زیرو لوکیشن کے اوپر عامر اور فرسٹ لوکیشن کے اوپر ناصر لکھوانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے اب ہم انسرٹ کا ممبر فنکشن یوز کریں گے S V one dot insert Aamir comma zero zeroth index کے اوپر vector object S V one کے آمر کو انسرٹ کر دیا جائے انسرٹ کا کوڈ ہم نے دیکھا تھا آمر کے کورسپونڈنگ اسی کی لینتھ کی وہ ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کرے گا اور پھر اس کو کاپی کر دے گا S V one dot insert Nasir comma one location one کے اوپر ناصر انسرٹ کر دیا جائے اگلی لائن ایس وی ٹو کو ہم آبجیکٹ کو کریٹ کر رہے ہیں in terms of S V one copy constructor use ہو ڈیپ کاپی بیہیویئر ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی لائن میں تیسرا آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں ایس وی تھری آف سائنس ٹو اور اس کے بعد S V three is equal to S V one copy assignment operator یہاں پہ یوز ہو رہا ہے اگین ڈیپ کاپی اسائنمنٹ ہو رہی سو so جو ہم چاہ رہے تھے وہی ہو رہا ہے اور کمپائلر جب ہم نے vector within angle brackets character pointer دیتے ہیں تو وہ ہماری یوزر اسپیشلائز کلاس کے اوپر جاتا ہے جنیرک ٹیمپلیٹ کے اوپر نہیں کیوں نہیں جاتا کس وجہ سے ایسا نہیں ہوتا یہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے ریزولوشن آرڈر جب ہم ایک ویکٹر ٹیمپلیٹ سے اس کی انسٹینشیشن کرواتے ہیں فار اسپیسیفک ٹائپ تو کس ٹیمپلیٹ پہ جا کے کوڈ انسٹینشیٹ ہوتا ہے کمپائلر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یوزر اسپیشلائزیشن پہ جانا ہے یا جنیرک ٹیمپلیٹ پہ جانا ہے یہ اگلی دفعہ دیکھیں گے لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ تھا اگر کسی ٹائپ کے لیے آپ کو اسپیشلائز بہیویئر چاہیے ہے تو آپ یوزر اسپیشلائزیشن لکھ سکتے ہیں دو لیکچر پہلے ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ کے لیے یوزر اسپیشلائزیشن دیکھی تھی آج ہم نے کلاس ٹیمپلیٹ کے لیے یوزر اسپیشلائزیشن دیکھی اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں آج ہم نے کلاس ٹیمپلیٹ کے ٹاپک کو لے کے آگے چلے تھے آج ہم نے سب سے پہلے نیڈ دیکھی کہ کیوں ایک کلاس ٹیمپلیٹ کے ممبر فنکشن کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اسے بھی ایکسپلسٹلی ٹیمپلیٹ فنکشن کے طور پر لکھا جائے کلاس ٹیمپلیٹ کا ہر member function by default implicitly template function ہوتا ہے اور وہ وہی ٹیمپلیٹ پیرامیٹر لے رہا ہوتا ہے جو کہ کلاس کا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہے لیکن بعض دفعہ نیڈ پڑ جاتی ہے اور ہم نے دیکھا آج لیکچر کے سٹارٹ میں کہ جہاں پہ ایک ممبر فنکشن کو کسی اور ٹائپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ٹائپ سے مراد یہ ہے کلاس ٹیمپلیٹ ایک ٹائپ لے رہی ہے اس ٹائپ کے علاوہ ممبر فنکشن کو ایک اور ٹائپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور نیڈ ہے ہم نے کمپلیکس کلاس ٹیمپلیٹ کی لکھی تھی اس کا کاپی کنسٹرکٹر دیکھا ہم نے اور وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ ہو سکتا ہے کاپی کنسٹرکٹر کے لیے پیرامیٹر کے طور کے اوپر کبھی کمپلیکس انٹ آ رہا ہو کبھی کمپلیکس فلوٹ آ رہا ہو اور کبھی کمپلیکس لانگ آ رہا ہو بہیویئر ہی ہے کاپی کنسٹرکٹر کا تو اس لیے ہمیں کاپی کنسٹرکٹر کو as an explicit member function declare کرنا پڑا تھا اور وہ ہم نے دیکھا ضرورت کیا پڑ گئی تھی اور ضرورت ایک اس وجہ سے بھی پڑی تھی جو کہ ہمارے اسپیسیفک کیس میں تھا کہ complex float is a distinct class from complex double اور ان کے لیے ان کے بیچ میں کوئی ٹائپ کوشن بھی نہیں تھی اس لیے نیٹ پڑی تھی اس کے علاوہ بھی اسی قسم کی اور نیڈز ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو ایکسپلسٹلی ممبر فنکشن ٹیمپلیٹس چاہیے ہوں اس کے بعد ہم اس اگلے ٹاپک پہ گئے تھے کہ کیسے کلاسز کو کلاس ٹیمپلیٹ کو اسپیشلائز کیا جا سکتا ہے اسپیسیفک بیہیویئر کے لیے کسی اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ہم نے ویکٹر کی کلاس لکھی تھی ٹیمپلیٹ کلاس ویکٹر ٹی کے لیے اور ہم نے دیکھا کہ یہ ویکٹر کی کلاس کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے اس طرح بہیو نہیں کر رہی ہے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کلاس خود سے میمری ایلوکیٹ اور ڈی ایلوکیٹ کرے میمری مینجمنٹ یہ کلاس خود کرے جنیرک ویکٹر کی کلاس کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے میمری مینجمنٹ خود سے نہیں کر رہی تھی تو اس لیے نیڈ ارائز ہوئی کہ اس کلاس ٹیمپلیٹ کو اسپیشلائز کیا جائے کریکٹر پوائنٹر کی ٹائپ کے لیے اور وہ پھر ہم نے سینٹیکس بھی دیکھا اور ویکٹر کی کلاس کے کوڈ کو اسپیشلائز بھی کیا کریکٹر پوائنٹر کی ٹائپ کے لیے سو so, جہاں پہ ہمیں جنیرک ٹیمپلیٹس چاہے وہ فنکشن ہوں چاہے وہ کلاسز ہوں اگر جنیرک ٹیمپلیٹس ہمیں کسی اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ڈیزائرڈ بہیویئر نہیں دے رہے تو ہمیں ہر دو صورت میں یوزر اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے دو صورتوں سے مراد میری فنکشن ٹیمپلیٹ کے کیس میں بھی اور کلاس ٹیمپلیٹ کے کیس میں بھی دونوں کیسز میں یوزر اسپیشلائزیشن لکھنی چاہیے یوزر اسپیشلائزیشن ہمیں ٹول پرووائڈ کرتی ہیں correct type specific behaviour code کرنے کے لیے یوزر اسپیشلائزیشن بڑی عمدہ ٹیکنیک ہے اور ہم نے دونوں کیسز میں اس کی اگزامپل دیکھ لی ہے کیسے ہم نے اسپیسیفک بیہیویئر کو کوڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ